حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم وفد کی صورت میں اپنے علاقے سے نکلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے چنانچہ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے کے ساتھ نماز نماز پڑھی ختم ہونے بعد ایک بدوی سا آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جو نماز میں اپنے عضو تناسل کو چھو بیٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا वो भी तेरे जिस्म का एक टुकड़ा ही तो है सुनन नसाई हदीस नंबर एक सौ पैंसठ